بحث بن حکیم زرارہ بن اوفا سے وہ بن سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں مگر یہ حدیث ان کی روایت کے برابر نہیں ہے روایت یزید بن ہارون ابن ابیادی اور مربان بن معاویہ سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انچاس